السلام علیکم رحمت اللہ اچھا یہ تعمیر سمجھ سے گل کر رہے ہیں تو برا نہیں منا علم علم اضافے گل کر رہے ہیں یہ بزرگ بزرگوں کی زبان ہے کتیا پرہیزگاری وہ اس طریقے کہ ایک بڑا بڑا بادشاہ سی بادشاہ وہ ایک اللہ دے فقیر کو گیا تے انہیں مسئلہ یہ پوچھا کہ اے دسو ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਸਕੂਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁੱਤਾ او ساری دیاری حرام چ چار کدی ادھر تے کدی ادھر تے کدی مردار تے کدی حرام تے کدی سور تے جی پیشاب دی واری آوے نا تے ایک لت اتنا چک لیند مت چھٹے پہ جان آپ نے فرمایا تیری او پرہزگاری یہ کتے تے گل سمجھو اے تسی تے مدد نے سوال پوچھ لیا نا ان جواب دے دا اگر یہ سوال کوئی نا تو انہوں جواب دینا ہے ویکھو قرآن مجید فرقان حمید دی توہین اتنی شدید ہو رہی ہے کہ ناؤز باللہ من ذالک ان دے صفحات ہاتھ چ نہیں آندے اتنے شہید ہو گئے نے انہاں نو بولنا نہیں آیا کہ بے ادبی ہو رہی ہے جس وقت انہاں دے تحفظ لئی انہوں سکان آس زمین رکھا گیا ہے ادو ایتراض آیا ہے کہ جناب والی یہ بے ادبی سے نہیں بنتی پئی یہ ہوئی کہ نہزگاری کہ ایک جگہ تین ہو رہی ہے گٹرا نالیا پخانے لے ریا قرآن رب کا اتے غیرت نہیں آئی اتنے سوال نہیں ہوا اگر ہویا ہے تو جس وقت ان دے تحفظ لئی ان دی حفاظت لئی ان دے محافظ لئی ان دی تعظیم لئی ان دی عظمت لئی انہوں سکھایا جا رہے رہا ہے اعتراض ایک یار بید بھی کیسی عجیب گل ہے سمجھ بات کی ہون اے یہ تے فرض سی حکومت تے وقت دا کیوں ان کل طاقت ہے وہ چاوے تکی کچھ نہیں کر سکتی سڈے اتنے حالات یہ بنے نے کہ مردہ انسان مر جائے انہوں دفنا آسے جگہ نہیں ملتی تو قرآن پاک جڑے منا منا کے حساب گیا کے حساب نال شہید ہو کے آتے نے انہوں سے جگہ کون دے گا قرآن محل محفوظ کرنے والے سے جگہ کوئی نہیں مل رہی کہ اِسی انہوں خوش کرنے سے جگہ ہوں چھتیں کتوں لئے دسو من حکومت ساری مدعم ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਦਾਵਨ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਡੀ ਮੁਦਾਵਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ ਮੁਦਾਵਨ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਦਾਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੋਆ ਸੀਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ان ہاتھ لان مسے جانے اور یہ حالت بنی ہوتی ہے تو کیا انہوں ہوں اوے ہی فٹ دئیے تو اس واسطے وڈی خیر کثیر کے لیے شر کلیر کا ارتکاب جائز ہوتا ہے مسئلہ بس یہی سمجھیے منتق اصول ہے خیر کثیر کے لیے شر کلیر کا ارتکاب جائز تو جب بڑی بے ادبی سے بچانے کے لیے اور یہ چھوٹی بے ادبی بے ادبی بھی نہیں ہے تعظیم کی نیت سے ہے اور وہ ہم نے محفوظ کر لینے چند سیکنڈ کے لیے جو ہے رکھتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ اس کا صاف ہو جائے سارا وہ محفوظ ہو کے پھر اس کو بڑے اور ہمارے درویش جو ہے نا ہم لوگ تو اسے مقدس اور آگ کہتے ہیں نا یا شہید کاغذات کہتے ہیں وہ اس کا نام پتہ کیا رکھے ہوئے ہے یہ خزانہ ہے وہ جب اکٹھے کرتے ہیں نا تو درویش ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ خزانہ لے کر آئے محفوظ کرنا ہے خزانہ لے کر آئے اس کو جو ہے سکانا ہے تو ہم اس کو اتنی ادب کی ادب کی تو یہ عالم ہے کہ ہم شہید بھی نہیں کہتے خزانہ کہتے ہیں اور ہمارے درویش بھائی سے فخر ایسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کی اس کو سمجھ آ گئی ہوگی تو اگر نہ آئی ہو تو فقیر حاضر ہے اور تسلی میں کر دوں گا